السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد على اعلی رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق number one three three four حرام مال میں سے کوئی صدقہ کرے تو وہ قبول نہیں ہوتا حرام مال میں سے کوئی مسجد بنائے تو وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا اب پوری حدیث دھیان سے سنیے مسند احمد میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے جس طرح تم میں روزیاں تقسیم فرمائی ہیں اخلاق بھی تقسیم فرمائے ہیں اللہ تعالی دنیا تو اسے بھی دیتا ہے جس سے خوش ہو اور اسے بھی دیتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو لیکن دین صرف انہی کو دیتا ہے جن سے اسے محبت ہو پس جسے دی پس جسے دین مل جائے تو یقیناً اللہ تعالی اس سے محبت رکھتا ہے اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے اور بندہ ایماندار نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے پڑوسی اس کی ایزاؤں سے بے فکر نہ ہو جائیں لوگوں نے پوچھا ایزائیں کیا ہیں تکلیفیں کیا کیا ہیں حضرت پڑوسوں کو کیا کیا تکلیفیں دیتے ہیں فرمایا دھوکہ اور ظلم پھر آپ نے فرمایا سنو جو شخص مال حرام کمائے پھر اس میں سے خرچ کرے اللہ اسے برکت سے محروم رکھتا ہے اگر وہ اس میں سے صدقہ کرے تو, تو, تو قبول نہیں ہوتا اور جتنا کچھ اپنے بعد باقی چھوڑ کر مرے وہ سب اس کے لیے آگے دوزخ کا توشا بنتا ہے یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو اللہ تعالی برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو بھلائی سے مٹاتا ہے یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور تفسیر ابن کثیر جلد تین صفحہ پانچ سو سولہ پر بھی موجود ہے اس لیے حلال کمائی اختیار کرنے کی کوشش کیجیے اب پڑھیے میرے ساتھ اللہ طیبہ وسطا ملنی صالحہ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے سکھائی تھی کہ اے اللہ مجھے پاک صاف روزی دے اور اچھا عمل کرنے اچھے کاموں میں مجھے استعمال کر دین کے کاموں میں استعمال کر دین کے کام میں جو استعمال ہو گیا سمجھ لو کہ اللہ کو محبوب ہے اس لیے اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو اور اپنے دل کی بھی حفاظت کرو میں دعا کرتا ہوں اے اللہ ہماری تحریر اور اور تقریر کو قبول فرما اے اللہ ہمارے آپس کے تعلقات کو خوشگوار بنا دے اے اللہ ہنسی مذاق میں بھی جو گناہ کیے ہوں تو انہیں معاف فرما دے اے دلوں کے پلٹنے والے ہمارے دلوں کو دین پر جما دے اے اللہ ہماری صورت تو آپ نے اچھی بنائی ہماری سیرت بھی اچھی بنا دیجئے اے اللہ ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما اے اللہ بڑھاپے کے وقت میں ہماری روزی کو ہمارے لیے وسیع فرما اے اللہ جن کے لڑکے لڑکیاں غیر شادی شدہ ہوں ان کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام فرما جو بے اولاد ہوں نیک سال اولاد انہیں نصیب فرما اور ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو پاکیزہ بنا دے اور ہمیں ہر برائی سے محفوظ فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر ان الحمد للہ رب العالمین